www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض ضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیوں اور بزرگوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابہ کرام کے درمیان ایک الگ شان تھی اور وہ شان یہ تھی کہ آپ دنیا سے بالکل بیزار تھے جو عام لوگ دنیا سے تھوڑی بہت رغبت رکھتے بھی ہیں حضرت کے دل میں دنیا کا کوئی خانہ تھا ہی نہیں اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ آدمی کے پاس اگر کوئی مال ہو اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو اسے رکھنا بھی نہیں چاہیے فوراً صدقہ کر دینا چاہیے چنانچہ وہ اپنے خدام کے ساتھ بھی برابری کا معاملہ کرتے تھے جیسے کپڑے خود پہنتے تھے ویسے ہی اپنے غلاموں کو پہناتے تھے جو کھانا خود کھاتے تھے وہ اپنے خادموں کو کھلاتے تھے بالکل برابری اور دنیاوی اعتبار سے نہایت سادگی والی زندگی ان کی رہی ان کا جو قبیلہ تھا وہ کا قبیلہ تھا لوگ ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لٹ نہ جائیں گویا بہت ہی نچلے اور نہایت ناپسند سمجھے جانے والے معاشرے سے ان کا تعلق تھا مگر اللہ تعالی نے ان کے دل میں ایک روشنی پیدا فرمائی کہ وہ اپنے علاقے میں رہنے کے باوجود دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے وہ کچھ نہیں یہ ہمارا کیا بنا بگاڑ دے گا یہ جو بت ہے ہم ہی نے بنایا ہم ہی اس کے سامنے ڈنڈوت کریں یہ تو بڑی عجیب بات ہے مگر معاشرے کا سارا ایسا ہی ماحول تھا تو کہنا بھی مشکل تو آپ کو خبر ملی کہ مکہ معظمہ میں ایک صاحب ہیں جو یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے اور یہ بت وغیرہ کچھ نہیں ان کو لوگوں نے آ کے خبر دی کہ جیسے تم کہتے ہو ایک صاحب ایسی باتیں کہتے ہیں تو پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم دیکھ کے آؤ کیا حال ہے پھر خود یہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ماحول بڑا کشیدہ تھا پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں مکے کے لوگ دشمنی پہ اترے ہوئے تھے تو کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اگر پوچھ لیا تو کہیں معاملہ الٹا نہ پڑ جائے کئی دن تک ایسے ہی رہے تہاں کے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے ذکر کیا تو پھر پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر دولت اسلام سے مشرف ہوئے پیغمبر علیہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب حالات درست ہوں تب آنا مگر ان پر تو جوش تھا اسلام کا یہ آئے اور بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ گئے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا زور سے لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللہ بس آپ کے کلمہ پڑھتے ہی وہاں جو غنڈے لفنگے شہدے بیٹھے ہوئے تھے وہ لپٹ گئے اور بہت آپ کو زد و وقوب کیا بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بڑی قربانیوں والے صحابی ہیں اور پھر آخر تک دین پر جمے رہے اور سبھی اہم جو معارکے تھے ان میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی زندگی بھی تنہائی میں گزرے گی وفات بھی تنہائی میں آئے گی اور قیامت میں اکیلے ہی اٹھیں گے چنانچہ مقام ربضہ میں ان کا انتقال ہوا وہیں تدفین ہوئی بہت سی روایات ان کے حوالے سے کتب حدیث میں موجود ہیں جو یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی جب بھی وہ روایتیں پڑھی جائیں گی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائیں اور ان کی زندگی سے سبق لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں تو وہ روایت فرما رہے ہیں نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے چند کلمات ارشاد فرمائے ہمارا آپ کا ماننا تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی ضرورت مند کی مالی مدد کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقے کی عبادت انجام دی کسی کو پیسے دے دیے کسی کو وقت پر کھانا کھلا دیا کسی کو افطار کرا دیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے اور صدقے کا ایک محدود تصور ہمارے ذہنوں میں ہے مگر نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے اس روایت میں صدقے کی وسعت بیان فرمائی ہے چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ عقی کا سودا تم اگر اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دو تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے مسکرا دو بس مسکرانے سے کیا ہوگا سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا خالی مسکرا دینے سے کوئی آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ اسے سلام کریں اور مسکرا دیں کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے آپ مسکرا کر ملیں تپاک سے ملیں تو اس مومن کا دل خوش ہوگا تمہیں ثواب ملے گا تبسموں کا فی وج ہی عقیقہ سودا تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ آپ کسی سے ملنے جائیں اور وہ آپ سے مسکرا کر ملے تپاک سے ملے تو اس سے قدرتی طور پر محبتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے شفقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اگر آپ سے کوئی ملے اور وہ بالکل ہی چہرہ پھیر لے یا چہرہ بنا لے یا آنکھیں چار نہ کرے تو طبیعت پر بڑی گرانی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ عجیب آدمی ہے اس نے تو بڑا سوکھا انداز اختیار کیا تو پیغمبر علیہ السلام ایک چھوٹی سی بات پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ذرا سی مسکراہٹ ہے اس میں ہمارا کچھ جا نہیں رہا ہے کوئی جیب خالی نہیں ہو رہی ہے کوئی ہم دے نہیں رہے ہیں اسے بس اس سے ہمارے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے چہرہ جو ہے یہ دل کا ترجمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جگہ میں پورے انسان کی ترجمانی کا انتظام فرما رکھا ہے یہ چہرہ غم کو بھی بتاتا ہے یہ چہرہ تکلیف کو بھی بتاتا ہے یہ چہرہ خوشی کو بھی بتاتا ہے ہمارے سے ملنے والا کیا محسوس کر رہا ہے گفتگو کا تو مرحلہ بعد میں آئے گا چہرہ دیکھ کے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ ہم سے مل کے خوش ہوا ہے یا ہم سے مل کے منقبض ہوا ہے ہم اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو جب کسی بات پر خوشی ہوتی تھی تو آپ کے رگ رگ سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا چہرے کی رگ رگ سے کرنیں پھوٹتی تھیں خوشی کا اظہار تو یہ اگرچہ چھوٹی سی بات ہے میرے بھائیوں لیکن بہت اہمیت رکھتی ہے اسے بھی آدمی عبادت اور دین اور عجر کا ذریعہ سمجھے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اپنے ملنے جلنے والوں سے مسکرا کر ملیں تبسم کا فی وجہ عقی کا لک صدف تمہارا مسکرانا اپنے بھائی کے سامنے یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے لیکن آپ کو استحظار کرنا پڑے گا کہ ہم جو مسکرا رہے ہیں وہ اجر و ثواب کے حصول کے لیے مسکرا رہے ہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نیت کرنے سے عبادت بن جاتے ہیں بنی میں سے یہ بھی ہے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں پڑھا فرماتے ہیں جب میں گھر میں جاتا ہوں اور کوئی بچہ مجھے نظر آتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے اور جی چاہتا ہے میں اسے پیار کروں تو ایک منٹ رک کر میں دل میں سوچتا ہوں کہ میں پیار کیوں کر رہا ہوں حضور کی سنت سمجھ کر اس کو پیار کرتا ہوں تو بچہ تو اپنا ہے ہی اسے دیکھ کے تو پیار آتا ہی ہے مگر جب یہ تصور آ گیا تو پیار کا پیار ہوا سنت کی ادائیگی بھی ہوئی اور اجر و ثواب بھی ملا ایسا بہترین ہمارا دین ہے کہ ہم اپنے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں لیکن ذرا سے تصور سے وہ تقاضا بھی دین بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے اجر و ثواب کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے تو ابتسام کا ل کا سودا کا تمہارا مسکرانا اپنے بھائی کے سامنے ملاقات پر یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے گویا پیسہ دینا ہی صدقہ نہیں ہے یہ بھی صدقہ ہے اب آپ غور کیجئے کہ اگر سبھی لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں سب لوگ سارے مسلمان کہ جب ملیں تو مسکرا کے ملیں تو بتائیے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں دلوں کا قد ختم ہو جائے گا یا نہیں ماحول کتنا بہترین بنے گا جنت والا ماحول بن جائے گا سب ایک دوسرے سے خود بخود آٹومیٹکلی تعلق کرنے والے بن جائیں گے ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ بس ملو تو ذرا مسکرا دو ایک مسکراہٹ معاشرے کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے اچھا زبردستی کی مسکراہٹ نہیں چلتی وہ تو بناوٹی ہوتی ہے حقیقی مسکراہٹ ہونی چاہیے بتکلف نہیں بلکہ دل کے جذبے کے ساتھ آدمی مسکرائے تو اپنے دشمن سے بھی اگر مسکرا کے بات کرو گے تو دشمنی بھی نکل جائے گی انشاءاللہ تو ایک جملہ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا دوسرا جملہ فرمایا کہ امرو کا معروف ہی ورنہ یو کا انل من کری صدقت کسی کو اچھی بات بتلانا مثلا نماز قریب ہے آپ ساتھیوں سے کہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو یہ چھوٹی سی بات ہے فرمایا اس میں بھی صدقے کا سواب ہے صرف اتنی سی بات اور نہ یوگا انل من کری کسی گناہ کر نکیر کرنا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے اس سے بچو زبانی طور پر صحیح فرمایا اس میں بھی وہ رکے یا نہ رکے وہ الگ بات ہے لیکن تمہیں بہرحال صدقے کا ثواب ملے گا امرو کا بالمعروف ہی نہ یو الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ یہ امر بالمعروف اور نہیں ہی المنکر امت محمدیہ کی امتیازی صفت ہے اور یہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من را کرن پلیئر لسانی فبی قلو کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے اسے روک دے نہیں اگر تمہارے بس میں کہ تم اسے روک سکتے ہو مثلا گھر میں کوئی منکر ہو رہا ہے تو ہم گھر کے ذمہ دار ہیں ہم روک سکتے ہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے ہم اسے ختم کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں فرمایا فعلم یستتی اگر وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں ہے فبی لسانی تو زبان سے منع کرے کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے یہ شریعت میں منع ہے رکو اس سے کم سے کم یہ کہے فرمایا اگر صورت حال یہ ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکو نہ زبان سے کہہ سکو فتنے کا بڑا خطرہ ہے تو دل سے تو برا سمجھو اس برائی کو ایسا نہیں کہ تم بھی گھل مل جاؤ انہیں برے لوگوں میں یہ پیغمبر کا علیہ السلام کا ارشاد مطلق ہے سب کے لیے یہ الگ بات ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ہاتھ سے روکنا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے حکومت کے پاس یہ پاور ہے اسی طرح زبان سے روکنا علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں کہ کیا منکر ہے کیا منکر نہیں ہے لیکن جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس منکر پر نکیر کرنا اور اس سے اپنے گھر کو اور اپنے زیر اثر جگہوں کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے یہ نہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو علماء کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے نہیں سب کا کام ہے اور اگر کرو گے تو صدقے کا ثواب ملے گا اس لیے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اگر کسی خیر کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بچوں میں نماز کی کمی ہے یا اور کسی خیر کی کمی ہے ان کو ترغیب دیں آمادہ کریں ان کا مزاج بنائیں وہ کسی غلطی میں مبتلا ہیں تو اس پہ تنبیہ کریں دین کے معاملے میں آدمی کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو یہ اپنا بھی اپنا سمجھے گا ہم اپنا سمجھیں گے نہیں یہ ہمارا دین نہیں کہتا ہے یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ یہی دین اسلام کا امتیاز ہے تو یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر جس دن امت میں یہ صفر ہو جائے گی یہ بات اسی دن قیامت آ جائے گی دنیا قائم ہی جب تک رہے گی جب تک کہ خیر پھیلائی جاتی رہے برائی مٹائی جاتی رہے اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسرا جملہ کہ وہ رشاد رج اور صد ختم کوئی مسافر ہے راستہ بھٹک گیا اس کو آپ صحیح راستہ دکھا دیں کہیں جانا چاہتا ہے اگر موقع ہو تو آپ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیں موقع نہیں ہے تو آپ ایسی رہنمائی کریں کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں یہ بھی دین ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں غیروں نے اپنا لی ان سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں محلے میں جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کا کام کرتا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہاں بھائی ایسے نہیں ایسے نہیں ویسے چلے جاؤ بس ترخواہ دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی دین کا ایک جز ہے حضور اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں کوئی اگر راستہ کھو گیا ہے اور اسے راستہ معلوم نہیں ہے اجنبی ہے آپ اس کی پوری پوری رہنمائی کریں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اسی طرح اگلا جملہ فرمایا وہ بسر الردی کا صدا کوئی نابینا آدمی جس کی بینائی کمزور ہے وہ راستہ چل رہا ہے آپ اس کو پکڑ کر کے سڑک پار کرا دیں یا کہیں جانا چاہتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو وہاں پہنچا دیں اس نابینا پر یا کمزور بینائی والے پر آپ مہربانی کریں یہ بھی دین کا حصہ ہے خالی نماز روزہ ہی دین نہیں ہے یہ بھی دین ہے یہاں تک ہے فقہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے نیت بندھی ہوئی ہے اور کوئی شخص نابینا یا لا علم کنویں کی طرف آ رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ اسے روکا نہ گیا تو وہ کنویں میں گر جائے گا حکم ہے نماز توڑ دو روکو اسے جا کے نماز تو پھر بھی پڑھی جاتی رہے گی یہ جو نقصان ہو جائے گا اس کی تلافی مشکل ہے تو ایسے مواقع پر شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ اس کمزور کی مدد کریں اس بے سہارا کی آپ مدد کریں اس معذور کی آپ مدد کریں یہ بھی دین کا حصہ ہے لک صدق اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے اس کے بعد اخیر میں فرمایا کہ وہ اما تل و شو کا وغما یعنی طریق لک صدا آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ سڑک پر پتھر پڑا ہوا ہے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے گر سکتا ہے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے کوئی کیل پڑی ہوئی ہے جو آدمیوں کو چب سکتی ہے کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے جس سے نقصان اور تکلیف کا اندیشہ ہے آپ نے اسے ہٹا دیا کہ تاکہ چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو فرمایا اس میں بھی صدقے کا ثواب مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے سڑک پر کانٹے دار ٹہنی دیکھی وہ رک گیا اور اس نے وہ ٹہنی سڑک سے ہٹا دی کنارے کر دی حضور فرماتے ہیں فشکر اللہ وغفر له اللہ تعالی نے اس کی محنت کو قبول کیا اور اسی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا ٹہنی ہٹا دی آج ہمارے ملکوں کا کیا حال ہے راستے بند کر دیتے ہیں جگہیں گھیر لیتے ہیں گاڑی بیچ راستے پہ کھڑی کر دیتے ہیں ٹریفک جام ہو جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں تو ایمات الزا ایمان کا شعبہ ہے حضور نے فرمایا ایمان کے صدر سے زائد شعبے ہیں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ سب سے کمتر شعبہ امادت الزا عنی طریق ہے اسے بھی دین سمجھ کے کرنا ہے ہم دوسروں سے نہ سیکھیں ہم دوسروں کو سکھائیں کہ ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے یہ راستہ کھلا رکھو کسی گزرنے والے کو تمہاری ذات سے تمہارے عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور فرمایا وہ وہی کا من دلوی کا فی دلوی کافی دل کا سودا خاتون تم کنویں پر اپنا ڈول بھر رہے ہو اور دوسرا آدمی آ گیا ڈول بھرنے کے لیے تم نے اپنا ڈول اس کے ڈول میں بھر دیا یا مثلا کسی نل پر آپ لوٹا بھر رہے ہیں دوسرا آدمی آیا پانی لینے کے لیے آپ نے اپنا لوٹا اسے دے دیا کہ لو میں بھر لوں گا تم لے لو آپ پانی پی رہے ہیں آپ نے اپنا گلاس چھوڑ کر اس کو دے دیا ذرا سی بات ہے ایسار ہے چھوٹا سا ایسار ہے بالکل معمولی سا فرمایا صدقے کا ثواب ملے گا سوال ہے کہ کیوں اس میں صدقے کا ثواب ملے کیوں ملے گا اس لیے ملے گا کہ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپس میں جوڑ کا اور قدر دانی کا سبب بنے گا آپ ذرا سا سہارا لگا دیں سامنے والا آپ کا احسان ماننے پر مجبور ہو جائے ایک مرتبہ جہاز کے سفر میں ہمارے پاس ایک مسافر بیٹھے ہوئے تھے غیر مسلم تھے ہاتھ میں ذرا سا فالج کا اثر تھا جب کھانا لایا گیا تو وہ جو کھانے پر پنی چڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ان سے اتر نہیں رہی تھی ہاتھ کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم نے صرف یہ کیا کہ وہ پنی اتار کے صحیح کر دی اور کھانا کھول دیا کہ وہ آسانی سے کھا سکتے ہیں اب اس میں ہمارا کیا خرچ ہوا کیا محنت لگی کچھ بھی نہیں مگر صرف اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی ایسا مشکور ہوا کہ وہ جھوکا چلا گیا اسی بات پر کہ آپ نے میرے ساتھ بہت کرم کر دیا حالانکہ ہم نے تو کوئی بڑا کرم نہیں کیا تھا مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معاشرے کی ایک دوسرے کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو آپ اگر اس سے اچھا برتاؤ کریں گے کہاں تک دشمنی کرے گا وہ یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے کہ ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں دوسرا آدمی آ گیا کہ چلیے آپ آ جائیے یہاں چھوٹی سی بات ہے اس پہ لوگ لڑ اٹھتے ہیں اس بات پہ کہ بھائی کیوں میں کیوں آ گیا ہے لڑتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے لڑیے نہیں آپ کہہ دیے اچھا چلو بھائی ہم دو منٹ بعد ہی میں چلے جائیں گے بتائیے اس کے دل میں آپ کی کیا قدر پیدا ہو ہو سکتا ہے اس کو کوئی جلدی ہو کوئی مجبوری ہو آپ اپنا اشار سے کام لے لیں تھوڑا سا ترجیح دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کیا آپ کے دل محبت پیدا ہو جائے تو یہ پیغمبر علیہ السلاط وسلام کے روشن ارشادات ہیں کسی سے ملیں تو مسکرا کے ملیں اچھی باتوں کی تلقین کریں برائیوں پر نکیر کریں کوئی راستہ پوچھے تو اسے صحیح گائیڈ کریں کوئی کمزور ہو تو اس کو سہارا دیں راستے میں کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر معصیت سے نافرمانی سے گناہ کے کام سے منکر سے ہماری پوری زندگی حفاظت فرمائیں ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين